ون توک ونعوذ و من شرور جن ومن سيئات پوشیلا و می آتی من يهده الله فلا مضل له ومن ہلا فلا مغل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا بزیر له ولا مشير له ان أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم سن العزة لله جميعا هو السميع العليم من من في في السماوات ومن الأرض وما يتبع الذين يدعون دون الله لمتی إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نبى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بھی امتی ابو بکر بپل واشد امرا یہ امر واپ آیا عثمان واپ مالک صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذوق شوق محبت کے ساتھ شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما کوئی تالا ابراہی مالا عالی ابراہی مہین تحمی اللہ بار کالا محمد والا عالی محمد کما بارک تالا ابراہی مالا روخ احمد پہ پگھلنا سیکھو آتیش الفت ہے محبوب میں جلنا سیکھو بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو باندھ کر سر سے تفنگ گھر سے نکلنا سیکھو عزم رکھتے ہو عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو ہے دری تیز بلا اور تیر چلانا سیکھو راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو پہلے شبیر بنا پہلے شبیر بنا پھر سر کا کٹانا سیکھو حضرات علماء کرام معزز سامعین محترم حاضرین عربی مدرسہ دارالعلوم انفیہ کی طرف سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو بھی معامینین کو بھی معلمین اور متعلمین کو بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہر طرح کی ترقی عطا فرمائے ریاکاری سے بچائے اور فتنے اور ہر شر سے اس دارالعلوم کی تمام دینی مدارس کی اللہ پاک حفاظت فرمائے اپنی پناہ میں جگہ عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے مجھ سے پہلے شیخ الحدیث سواد اعظم کے جنرل سیکٹری حضرت مولانا محمد حسن یار صاحب دامد برکات جو مجھ سے کئی گنا زیادہ عالم بھی ہیں عامل بھی ہیں مجاہد بھی ہیں مناظر بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو روز روز پیدا کرے جو دین متین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنے دوستوں نے عنوان بڑا عجیب تجویز کیا ہے اولیاء کرام کی عظمت و شان و شوقت بعض لوگ اشتہار میں پڑھ کر حیران ہوئے ہوں گے کہ جلسہ تو دیوبندیوں کا ہے اور اولیاء کرام اور ان حیران ہونے والوں کی غلطی بھی نہیں کیونکہ لوگ تو ولی اسے کہتے ہیں نا کرتے سے ننگا آدھا ولی پجامے سے ننگا پکا ولی ان کی غلطی نہیں جو سارا دن در در کی بھیک مانگتا ہو جو رات دن دین متین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتا ہو اس کو لوگ ولی کہتے ہیں اور انہیں یہ علم نہیں کہ ہم اس بارے میں اتنے سخت ہیں اتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں اتنی دیکھا بھالی کرتے ہیں یہ دو بندی علما اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ بعض بعض عالم کی ولایت کے چالیس چالیس سال تک قائل نہیں ہوتے جن کے یہاں کوئی معیار ہوگا وہ تو ضرور پرکھیں گے کسوتی ہوگی کوئی معیار ہوگا کوئی طریقہ کار ہوگا سنا کہ الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہمارے سامنے ہر وہ عالم جو قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کرتا رہا اور اس پر اپنی تمام زندگی عمل کرتے کرتے گزار دی دوستو وہ ولی نہیں تو اور کون ولی ہو سکتا ہے کیونکہ ولی کا جو مقام ہے یہ بذات خود کوئی مقام نہیں بذات خود کوئی مقام نہیں ولی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی تابے داری کر کے بنتا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سے اڑی ہوئی خاک کے صدقے میں والی بنتا اگر وہ ذرہ برابر ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا چنانچہ آج سے پچاس سال پہلے اچھے خاصے لوگ ان چیزوں کی دیکھا بھالی کیا کرتے تھے یہ معاملہ ان تم تو اب آ کے بن جو چاہے پیر بن جائے جو چاہے مولوی بن جائے جو چاہے شیخ بن جائے کسوتی تو کوئی ہے نہیں کوئی میزان تو ہے نہیں کہ کوئی پرکھ کے دیکھے کوئی ٹول کے دیکھے پاکستان بننے کے بعد لوگوں نے جتنا مذاق دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اتنا شاید کسی آسمانی کتاب کے ساتھ ہوا ہو اپنی مرضی کا دین اپنی مرضی کا عشق اپنی مرضی کی جستجو اپنی مرضی کی لگاؤ اور اسی پر زندگی بسر کرتے کرتے مر جاتے ہیں آپ کے علم میں نہیں اس امت میں سب سے بڑا ولی سب سے بڑا کتب سب سے بڑا ابدال سب سے بڑا خوش اس امت کا تمام ولیوں کا ولی ولیوں کا ولی ولیوں کا ولی وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے اس امت میں سب سے پہلے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا اس دن حضور کا ساتھ دیا جس دن حضور کے قریب کھڑا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا تھا اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب حضور کے پاس تحائف نہیں پتھروں کی بارش تھی اور خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی مار کھائی ایک دفعہ تو تیسرے روز جا کے ہوش آیا صدیق اکبر کی بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان کو جب بیت اللہ میں مارا گیا سر پہ جوتے مارے صدیق کی بیٹی کہتی ہے میں سر کے بال جب چٹکی میں پکڑتی تھی میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں صدیق اکبر کی مار کو دیکھ کر کیا مزہ آیا ہوگا استاد پاس بیٹھا ہے استاد امام الانبیاء ہے شہن شاہد کائنات ہے ختم رسول ہے سید کل ہے مولا کل ہے آدی سبل ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھ رہی ہے ابو بکر کو مکے والے مار رہے ہیں اور اس سے بڑا والی کار ہو سکتا ہے جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا میرے آقا کا کیا حال ہے اما نے کہا انہیں کی وجہ سے تو مار پڑی یا پھر بھی نام لے رہے ہو تو فرمایا اما میں تو دم نکلنے کے بعد بھی جدا ہونا پسند نہیں کروں گا میں تو زندگی کے بعد بھی علیحدہ ہونا پسند نہیں کرتا اور مجھے زندگی میں علیحدہ کرنا چاہتی سارے صحابہ ولی ہیں سارے تابعین تبا تابعین ولی ہیں اور الحمدللہ مبارک ہو یہ جو علماء جو بند ہیں اللہ پاک نے ولایت ان سب کو عطا فرمائی لیکن اس طرح کی نہیں جیسا کہ ہم لوگ پسند کرتے ہیں مولانا اشرف علی خان بھی سب جو رحمت اللہ ہے ان کے پاس ایک نواب کی بیگم نے خط لکھا کہ میں بیت ہونا چاہتی ہوں تو جواب نے لکھا میں بیت تو کر لوں گا شرط یہ ہے کہ میری زندگی میں کبھی اور میرے مرنے کے بعد تجھے تھانہ بھون میں داخلے کی اجازت نہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے شہر میں تجھے داخلہ تیرا بند ہے اور تجھے کوئی ہدیہ بھیجنے کی اجازت نہیں اور تیسری شرط یہ ہے کبھی کسی کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں اس نے خط میں لکھا کہ حضرت یہ تو تین شرطیں لگا دی آپ نے مجھے کم سے کم وہاں حاضری کی اجازت تو ہو فرمایا میں میں تو تین کے بجائے چھ لگاؤں گا میں تو پیچھے پیچھے پھرتا ہوں مریضوں کو مجھے جاگرت پڑی ہے کہ میں مریضوں کو تلاش کرتا پھروں ایک آدمی حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں اس زمانے کے مطابق بہت بڑی رقم لے کے آیا کہ حضرت مجھے مرید بنا لو فرمایا مجھ سے خط و خطابت ہے تمہاری نہیں کہ یہ روپیہ لایا ہوں یہی خط و خطابت کا کام دے دے گا یہ روپیہ آپ کو ہدیہ کرنے لایا ہوں بہت بڑی رقم ہے بڑے پیسے ہیں فرما جاؤں میں بھی مرید بناتا اٹھ کے چلتا ہوا کہنے لگا والا رام یاد رکھنا اتنی رقم دینے والا مرید نہیں ملے گا فرمایا جا تو بھی یاد رکھنا اتنی رقم پر تھوکنے والا تجھے پیر بھی نہیں ملے گا اور یہ واقعہ یہاں بھی ہوا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن سب کا جو رحمت اللہ علیہ جن کے یہاں ایک آدمی زکات کی رقم لے کر آیا بڑی کافی سارے تو حضرت نے فرمایا بھائی ہمارے یہاں تو اس کا مصرف نہیں ہے ہم نے جو وصول کرنا تھا یا ہمارا جو طریقہ کار تھا وہ پورا ہو چکا کہیں کئی اور تشریف لے جائیں وہ کہنے لگا حضرت پھر مجھے کیا پتا زکات کا حقدار کون ہے مہربانی کرے آپ ہی یہ وصول کر لے اور جہاں آپ مستحق معلوم دے وہاں آپ پہنچا دے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت تجھ پہ ہوئی ہے مال ایک نعمت ہے نعمت تجھے ملے مال اللہ نے تجھے دیا سلاش کرتا میں پھر میں تیرے باپ کا نوکر ہوں تو یہ ہے وہ چیزیں اور کیا وہ ولی نہیں جس نے پندرہ سال جالیوں کی چھو میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث کا درد دیا سبحان اللہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک عرصے تک دیکھا کہ جب میں تحجب کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں جایا کرتا تھا تو مجھے مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیتا ہوا امام مالک نظر آیا کرتا تھا مرتبے کا اتنا اونچا مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرے لڑکے کا امام مالک کے حلقے درس میں داخلہ کرا دو تو جب مدینے کا گورنر امام مالک رحیم اللہ کے پاس گیا تو فرمایا داخلے کی اجازت نہیں البتہ جہاں میرے پاس پڑھنے والوں کی چوٹیاں ہوتی ہیں وہاں بیٹھنے کی اجازت ہے دو برس تک مکے کے گورنر کے بیٹے نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مشرب اور آپ کے حلقہ درس میں بیٹھ کر جوتیوں میں بیٹھ کر حبیب کی تعلیم آتی تھی اور ادھر یہ حال ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جھاڑو لگاتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ آج امام مالک کا کئی انتقال تو نہیں ہو گیا گلی میں نظر نہیں آتا ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی سے اعلان ہوا کہ آج امام مالک کا انتقال ہو گیا یہ تمام کارنامے کر کر کے لوگ ولی بنتے ہیں یوں ہی تو نہیں بن جاتے نا جیسے گا ہم آدمی بن گیا ویسے ہمارے یہاں تو اس معاملے میں بڑی فراخی ہے بڑا ہی بہت لمبا چوڑا فیاض ملک واقع ہوا ہے کہ جب چاہے تو پیر سپاہی کو سپاہی کو بھی ولی بنا دے ساری عمر نماز نہ پڑھو پھر بھی ولی بن جائے جیسا مولانا فرما رہے ہیں تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا اور تم میں نیک وہ ہو سکتا ہے تم میں خدا کا کامل ترین بندہ وہ بن سکتا ہے جس کا شباب جس کی جوانی ساری کی ساری اللہ پاک کی عبادت میں میری اطاعت میں گزر جائے فرما لربهم سجدا و قیاما کامیاب ہے وہ آدمی جس کی راتیں سجدے اور قیام میں بیت جاتی ہے تتجافى جنوبهم عن يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون جس کو رات کو بستر اچھا نہیں لگتا سردی میں ٹھنڈا پانی ستاتا نہیں جس کے دل میں میری یاد اتنا گھر کر گئی ہو گرمی سردی کی پرواہ نہ ہو رات دن کی پرواہ نہ ہو بلا بگاڑ کی پرواہ نہ ہو تو اسی دنیا بھی سے پرواہ نہ ہو بس وہ یکا یک ایک بات پہ لگ گیا ہو امن ہو وقانی تم آنا اللہ رحمت ربی ساری رات سجدے سارا دن اطاعت ساری رات عبادت ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما داری میں آپ کی غلامی میں ساری زندگی کو ختم کر دے اور ولی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ دھوڑا لگا کے جھنڈا لگا کے بیٹھے سلطان عالم کی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر قرآن کریم کا مفسر بھی تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ ہزار حدیث پاک زبانی یاد تھی ساری عمر میں تعجد قضا نہیں ہوئی تمام عمر میں کبھی فرض نماز تو کیا جماعت قضا نہیں ہونے دی ان کے استاد ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں وسیعت کی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ہو سنبھالنے کے بعد آج تک تحجد کی نماز قضا میں ہوئی ہو جنازہ صبح سے لے کر شام تک جامع مسجد دلی کے سامنے رکھا رہا کسی نے چرت نہ کی کسی نے ہمت نہ کی اپنے اندر ان شرطوں کو پورا نہ دیکھا جب شام قریب آئی عالمگیر رحمت اللہ علیہ چیخ مار کے رو پڑے اور اللہ والے جاتے جاتے میرا راج لوگوں کے سامنے کھول گئے یا تجھے علم تھا یا خدا کو پتا تھا کون جانتا تھا میں کیسا ہوں سدا سالم رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم کا جنازہ پڑھایا ہمارے یہاں ملتان میں مستقل ایک روڈ ہے حافظ جمال روڈ کے نام سے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے مرنے سے پہلے وسیعت نامہ لکھا اور جس میں یہ لکھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا ہے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی سفر میں ادر میں دکھ میں درد میں بیماری میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی اثر کی سنت قدا نہ ہوئی ہو اور دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا ہے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی تحجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو سارا دن گزر گیا لوگ سیت نامہ لیے بیٹھے ہیں عالم تھے محدث تھے مفتی تھے قاضی تھے قاری تھے عالم تھے مگر کوئی ضرورت نہیں کرتا دوستو سچائی کا زمانہ تھا اب آپ کا کئیوں کا دل کر رہا ہوگا میں بھی لکھ کے رکھوں گا اگر اس طرح کا لکھو گے تو انشاءاللہ بغیر دلازے کے تشریف لے جانا پڑے گا ارے جیسی رو ویسی فرشتے جیسے تم ویسے ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا اور سچائی کا اتنا دور تھا کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں اگر آج لکھ کر رکھ دو گے تو ان شاء اللہ پر آنے کے لیے لموٹا تب کے ایسا آئے گا جس نے تعجب تو کیا فرض بھی کبھی نہیں پڑے ہوں گے میرا چھوڑو نہیں پڑی تو کیا ہے اخبار میں فوٹو تو آئے گا مکائی کا زمانہ ہے کہاں لوگ شام کا وقت ہوا لوگ بڑے منتظر ہے ایک اللہ والا دور کا پیدل سفر کا طے کرتا ہوا پہنچا جنابی کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا سفید درست کرو میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا ہوتے ہیں نا کہیں بعض کے دلوں میں ساری عمر ایک اور بات میری آج پر باندھ چلے جاؤ اعتراض والی طبیعت بھی نہ بناؤ اور کسی پہ اعتراض مور صاحب کا صافہ ٹھیک نہیں ہے مور صاحب کی ٹوپی ٹھیک نہیں ہے اس امام کے پجامے جو یہ جو ہے پاکے ٹھیک نہیں ہے ابا جان تمہارا یہ کرتا ٹھیک نہیں امی جان تمہارا دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے نتیجہ یہ کہ سارے ٹھیک ہیں جناب بھی ٹھیک نہیں ہے اعتراض والی طبیعت نہ پیدا کرو ہر کسی پہ اعتراض ہر کسی پہ اعتراض ہر کسی پہ اعتراض یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے ہم دی کرے نیس اپنا آپ کا ٹھیک ہے سارا جان غلط ہے تو کئی آدمی آئے ارے صاحب بات تو سنیے آپ نے ویسے ہم ہمیں اعلان کر دیا نماز جلانے کا آپ کو معلوم ہے سر سلامہ یہاں لکھا ہوا آپ کا ہم نے پڑھا دیتے صبح سے فرمایا ہاں ہاں میں نے پڑھا ہے مجھے پتا ہے مجھے معلوم ہے یہ لکھا کس کے لیے ہے فرمانے لگے الحمد للہ فقیر سے ساری عمر میں تعجب کی نماز قضا نہیں ہوئی فرمایا الحمد للہ فقیر کی ساری عمر میں آ کر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی اور اللہ والے تو کون ہے لوگوں کا خیال ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑا سید ہے یہ کوئی بہت بڑا گدی نشین ہے کوئی بڑا پیر آیا ہوگا کہیں سے پھٹے پرانے کپڑے پیروں پہ گردے کو بار پڑا ہوا فرمانے لگے خدا بخش میرا نام ہے خیر ٹما والی کا باشندہ ہوں داس کا کمار اندازہ لگا جس کو خدا نے عطا کی جس پر وہ اس پر کر دی اور یہ تو خدائی تقسیم ہے کہ جب شہزادوں نے شہیدوں نے بٹے لڑانے اڑانے شروع کیے کبوتر بازی شروع کی کتے لڑانے شروع کیے رچھ لڑانے شروع کیے اللہ پاک نے دوسروں سے کام لیا فرمایا جاؤ اور صحیح دو میرا قرآن تمہارا محتاج نہیں میرے محبوب کی شریعت تمہاری محتاج نہیں میں وہ بے نیاز ہوں پھر سکھ کے بیٹے احمد علی لاہوری کو مسلمان بنا کے قرآن کی تفسیر لکھوا دی فرمایا میں بڑا بے نیاز ہوں جب میں لکھی میں نے سکھ کے بیٹے سے قرآن کی تفسیر لکھوا دی میں نے کماروں کو کتب اور اوتار بنا دیا دیکھا نہیں آپ نے شیخ رہ گئے مرزے رہ گئے خان رہ گئے سید رہ گئے دیکھو پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال تک بے نماز کے آپ کا ٹکڑا تو کیا پانی نہیں پیا چالیس سال تک بارہ ہزار درو شریف روز مرہ کا پڑا اور جو مرید بکری کا دودھ نکالتا تھا حضرت فرماتے تھے اپنی زبان میں اومیا وضو چا کر برکت تھی پوسی انہیں بکری درد کی نہرا تھی کائنی پر چاہتے وزوئی کر چاہ جن کی روٹی کا آٹا بھی کر کے گوندھا جاتا ہو جن کی روٹی کر کے پکائی جاتی تھی جن کا کھانا باوجود تیار کیا جاتا تھا اور ایک اور بتاؤں اتنا ادراک ہو گیا تھا اگر کسی نے کبھی بغیر وضو پکا دیا فوراً واپس کر دیتے تھے کہ آج بدبو آ رہی ہے اب ہمیں ڈر بھی لگتا ہے کراچی والے تم بڑے اس طرح ہو ابھی کہہ دو گے کہ اچھا غیر کا پتہ لگ جاتا ہے نا غیب کی خبر لگ جاتی ہے اولیاء کرام کو میں کر رہا تھا مولانا مدنی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آئی اور یوں ہی نہیں یہ کام ہوا ساری زندگی جہاد میں گزری جیل میں کٹی تنگ میں کٹی اندازہ لگا اس فقیر کی غربت کا شادی ہوئی دلہن آئی پہلی رات کو گھر میں فاقا دوسرے دن بھی فاقا تیسرے دن بھی فاقا شادی والے گھر میں تو محلہ کھاتا ہے لوگ آئے گئے کھاتے ہیں اور یا یہ حالت ہے اپنے لیے نہیں جو کرے خواتین حضرات یہ بھی تم آئی تھی یہ نہ سوچا اچھے گھر میں آئی ہوں کیا ننگے کے یہاں آئی ہوں کیا بھوکے کے یہاں دھکا دیا تیسرا دن ہوا حضرت لاری رحمت اللہ علی فرمانے لگے اللہ والی تجھے کیا معلوم ہے میرے یہاں فاقوں کا ہے میں مستی کرنے والا تو اپنے ماں باپ سے یہاں چلی گا کچھ کھانے کو مل جائے گا کچھ پینے کو مل جائے گا کب تک مرتی رہے گی رونے لگی اور کہنے لگے اللہ والے میں نے کب گلا کیا میں نے کب شکوا کیا میں تو اپنے مقدر پہ ناز کر سکتے ہو مجھے ابدال مل گیا مجھے ولی مل گیا مجھے عالم مل گیا مجھے شیخ الحدیث مل گیا مجھے شیخ التفسیر مل گیا مجھے درویش مل گیا مجھے کلندر مل گیا مجھے اصلی فقیر مل گیا اور اللہ والے آج کے بعد یہ بات نہ کہنا اس دروازے سے باہر میرا جنازہ تو جا سکتا ہے قدم نہیں گے Oh اندازہ لگا پھر دیکھ کیسے لال جنے کیسے لال جنے بڑے بیٹے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا حبیب اللہ رحیم اللہ یہاں سے بھیجا بیٹا اللہ کے دربار میں جا کے بیٹھ جا اللہ کا قرآن لے کر کئی سال در سے دیا بیت اللہ میں اور جب موت آئی اللہ پاک نے اتنا نوازا نوازایہ حبیب اللہ لاہوری کے بیٹے تو نے میرے دربار میں بیٹھ کر میرے کلام کا درخت دیا تنخواہ نہ لی وظیفہ نہ لیا کسی سے بھیک نہ مانگی کبھی کسی سے رقم وصول نہ کی آج آج میں تجھے نواز دوں ایک طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی خبر ہے نبی کے بھانجے شہید کی خبر ہے ایک طرف حاجی امداد اللہ کی خبر ہے فرمایا او حبیب اللہ آج ان دونوں کے درمیان میں آرام فرما کس طرح نوازتا ہے مالک کائنات یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لمحہ لمحہ ہر سانس کو اپنا ایسا قیمتی بنایا اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں حضور کی طاقت میں گزارتی علم کی خدمت کی مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ کیا کہنا ہے اس جوان کے مقدر کا تم جاؤ گے مہینہ دو مہینہ رہو گے دو چار ہفتہ مدین پاک میں رہو گے انہوں نے پندرہ سال گمبد خدرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کالی کملی والے کے پیغام کا درد دیا اور تنخواہ لے کر نہیں وظیفہ حاصل کر کے نہیں خود نقش حیات میں لکھتے ہیں کہ اتنی تنگ دستی تھی شام کو جب اندھیرا ہو جاتا میں مدینے کی گلیوں سے ترکاریوں سبزیوں کے چھلکے چن چن کے لاتا مدینے کی گلیوں میں جو لوگ سبزیوں کے ترکاریوں کے چھل کے پھینک دیا کرتے تھے شیخ مدنی انہیں اٹھا کر لاتے پانی میں دھوتے چاقو سے ٹکڑے کرتے فرماتے ہیں ان کو چبا کر پھر مت ساری رات رات الجنہ میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے جو لکھا کہ گیارہ آدمی گھر کے تھے ایک چھٹاک مسور کی دال پانی ابال کر وہ سارے پی کے سو جایا کرتے اور یہاں کیا نہیں کیا وہ مصیبتیں جھیلی ہے جس کی انتہا نہیں اٹھارہ اٹھارہ شیر مکئی اور اٹھارہ اٹھارہ شیر غلہ روزانہ کا پیسا ہے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے ابر شیخ الہند کے ساتھ ہو کر اور اپنا مشن جاری رکھا نواز کا دا نہیں کیا سخت ہے ان کی ولایت میں رمضان المبارک کا چاند نظر آیا جیل میں ہے شیخ الہند ہند بھی مولانا مدنی بھی ہمارے یہاں کو جب چاند نظر آتا ہے نا تو دل دل دل میں کہتے کہ کل کو نظر آئے تو ٹھیک ہے ایک دن اور چھٹی کا مل جائے گرمیوں میں آ رہا ہے نا رمضان شریف پچھلے سال میرے پاس کچھ نوجوان آئے وہاں ملتان میں کہنے لگے مولوی اکٹھے ہو کر کے آخر کوئی تحقیق کرو کوئی تفتیش کرو رمضان شریف کو ہے کہ دو مہینے ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا کہنے لگے زیادہ سے زیادہ دس پانچ روزے بڑھا لو پر موسم کی تبدیلی کر لو ذرا انہوں نے سمجھا سات رمضان شریف مولویوں نے بنایا سارے وقت کا روگ نا ابھی سال چلنا سی اسی بھی ان شاء اللہ آدمی ہو کبھی کبھی تھے رمضان شریف کراچی میں تو پھر بھی بڑا احترام ہے ہمارے یہاں لوگ بڑا کم رکھتے ہیں جب ہم ہندوستان سے ملتان میں آئے بستی کی بستی کھوؤں کی آبادی تھی نا سارے کھاوے پیوے سارے کھاوے پیوے ہم نے روزانہ روز اگر لاڈی رکھیں گی پہ سات بندے کھوتے سارا کے ایک لاڈی پہ رکھیں گی ہے دادی رکھ رہی ہے ہر جان کی دادی ہے وہ ایک جگہ ایک بستی میں ہم جمعہ پڑھتے وہاں کے گزرنے لگے تو سب روٹی کھا رہے تھے بنا اگر تمہیں شرم نہیں آتی روزے نہیں رکھے اگر سامنے مسیح کا ملا پیارا ہے ساری بستی کے روزے ملا کے نام جتنے اوکھے کام ہیں سارے ملا کرے جتنے سوکھے ہیں وہ تو آپ کرو کیا تماشا ہے یہ دین تھوڑا ہی ہے بڑی اصل کافی سارے لوگ اب تو گرمی میں جب سے رمضان شریف آیا کہیں ہار نہیں رکھتے میں نے پوچھا کہ جی، وہ آپ کو پتا پہلے روزے کوئی طبیعت خراب ہو گئی تھی بولا رہا ہاتھ تلوار چلی تھی پہلے روزے رکھنے میں بھی غرور کرتے ہیں زکات دینے میں جب تک مولوی کے ایک سو اکوجا ایک سو پچاس گیڑے نہ لگ جائے ارے وہ مولی صاحب دینی تو ہے پر لڑکا نہیں بیٹھا اگلے دن پھر مولی صاحب مولوی چھوڑتا ہے بلا قبر تک بھی چھوڑے گا لڑکا باپ دونوں مل کے بیٹھے ہوئے ابھی وہ پارٹنر ہیں نا ہمارے دوسرے ہاتھی صاحب وہ تشریف نہیں رکھتے آپ جانتے ہیں کا معاملہ ہوا کی رضا مندی سے ہو تو ٹھیک ہے یعنی گرم سرم کرنی ہو پھر پاس ہونے سے کوئی نہیں پوچھنا اس کا نماز میں بھی گڑبڑ سکاط میں بھی گڑبڑ اور ویسے نیت یہ ہے جی صاحب اللہ کا کرا جنت کی کنجی جیب میں پڑی اپنی جو چاہے کھول رہے رہے دروازہ حجی صاحب اللہ کا کرم ہے جنت کی کنجی جیب میں پڑی اپنی جو چاہے کھول رہے دروازہ اتنا سستا سودا نہیں ہے اگر جنت کی قیمت پوچھ لیا تو جا بلال کی قبر سے پوچھ کے تیرا قرآن پہ کیا خرچ ہوا سے پہنچ کیا سیدہ نبینہ سے پہنچ کیا ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ سے پہنچ کیا تیری پسلیاں کیوں توڑی گئی تھی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کیا وہ کیا چیز تھی جس پر تجھے باپ کی موت کا صدمہ نہ ہوا بیٹے کی موت کا صدمہ نہ ہوا بھائی کی موت کا غم نہ ہوا خامن کی موت کا غم نہ ہوا تجھے ایک ہی غم تھا رسول اللہ کیسے یہ بات نہیں بنتی بڑا مشکل کام ہے روئے ہیں اولیاء کرام ساری ساری رات روئے ہیں اور تب جا کر کے اللہ باس نے ان حضرات کو قبولیت عطا فرمائی فرمایا حقیقت ہے ان لوگوں کی زندگی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مولانا حسین احمد مدنی نے دیکھا رو رہے ہیں پوچھا حضرت کیوں فرمایا بیٹا مولوی تو میں بھی ہوں عالم میں بھی ہوں تو بھی ہے مگر اتفاق ایسا کہ ہم دونوں میں سے قرآن کریم کا حافظ کوئی نہیں اس مرتبہ رمضان کی بہت بڑی برکت قرآن کریم سننا ہے اس سے محروم رہ اس سے محروم رہ جا اور ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں تو بھائی تمہارے حافظ صاحب کیسے ہیں ارے کیا پوچھتے ہو ہمارے حافظ صاحب گام گاؤں انہوں نے کہا تمہارا تو یار پتہ ہی نہیں ہمارا تو کوٹا پسنجر ہے چلتا ہی نہیں تم تو آمدوں کو بھی توڑ کے پھر مسجد میں جاتے ہو مولانا مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ عرض کیا حضرت دعا فرمائے دعا فرماؤ قرآن کریم میں سناؤں گا اندازہ لگاؤ کاریہ ہو عالم طالب علم تم پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے دور کرتے ہو ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو سائے میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو ہوا میں بیٹھ کے دوڑاتے ہو اور مولانا حسین احمد مدنی نے سارا سارا دن چکی چلاتے چلاتے قرآن کریم یاد کر لیا سراطے سے رابطے یاد کرتے اور آپ کو مولانا راک الہند ہند بنتے مولانا حسین احمد امام بنتے جیل جو ہند میں قرآن یاد کرتے اور یہ وہ لوگ تھے ڈاکٹر انصاری مرحوم کی کوٹھی پہ جب شاخ مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا اور حضرت شاخ الہند بیمار تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا تو تختے پہ جب ٹال کر غسل دینے لگے تو پیٹھ پہ دیکھا کالے کالے نشانات ہیں سیک مدنی سے پوچھا یہ کیا بات ہے یہ کے نشانات ہیں لمبے لمبے تو جواب دیا کہ ترکستان کے مسلمانوں کو انگریز ظالم کافر کروانا چاہتا تھا مولانا سے لکھوانا چاہتا تھا بخود کرانا چاہتا تھا شیخ الہند نے انکار کر دیا کہ میں کافر تو مسلمان کو بنا سکتا ہوں اور مکہ مسلمان کو کافر نہ بنا سکتا ہوں نہ لکھ سکتا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں اللہ والے نے اپنی پیٹ پہ تو کھا لیے مگر ایک مسلمان کو کافر نہ لکھا اندازہ لگا کس طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ دیا یہی آواز جنہوں نے باتوں کو نبھایا ان کی آف اللہ رسو سبیل اللہ اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں آؤ میدان میں آؤ عظمت دین کو بلند کرو اسلام کا جھنڈا لہراؤ قرآن کی ساتھ کرو دنیا سے سر کو بدات اور کفر کو مٹاتے جاؤ اپنے آپ کو مسلے سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے ہم تو کسی کو کچھ کہتے نہیں کوئی کچھ بھی کرتا ہے یہ ٹھیک ہے چور چوری کرتے رہے لگا صاحب اچھا کرتا ہم تو مزہ نہیں کرتے کرتے رہو طریقہ ہے اللہ والوں کی باتیں تو نرانی ہے بابا بل نے سارا نت اللہ نے بڑی عجیب بات کہہ ڈالی فرمایا لو اشرا پن ہو گے علم اشراپ نو گے دل ہو بل دات کمینے پتل پلیت سونا بڑھ گا پورے دڑی لال نگینے پتل پلیت لال ندی میں شام کو خیرات نہیں ملتی لوگ مان خزینے نے ابھی شا دن تیز جنت نے ملتی توڑے مریے شہر مدینے تقدیر کو سنائی ان فقیر لیکن یہ بات نہیں کسی سنانے کی اور غلط بات ان کی طرح منسوب کریں گے سلطان بابو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادل کریتا تھر تھر کم دل ادل کریتا ادل سالہ والے ہو فضل کرتا فضل کرتا بخشے جاور موجے مکالے ہوں کالے پاک کی عظمت ان حضرات کے دلوں میں ہے رگ رگ میں بسی ہوئی ہوتی تھی اللہ کی توحید محمد بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور محبت بابا بھائی دو دن ری اس فریدارو دے بچ مسیحیت تو ستا رب جاگ دے تیری دے نال پری کے دربار میں چارو دے غلامی کر بندگی کر آدگی کر انکساری کر اس بے نیاز کی چوکٹ پہ ساری عمر مٹھا بٹھا اور رب کو منا تب جا کر کے اللہ تمہارے کو تعالیٰ کے لیے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی اور برداشت نہیں کرتے تھے سر کو وکاس کی بات غلط چیزیں بڑی جلدی چلتی ہیں ایک آپ فلانی جگہ کے بزرگ رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو لڑکے بنا دیتے ہیں میں تو اس بزرگ کو پکڑ کے سمندر میں پھینکو اگر ساری لڑکیوں کے لڑکے بن گئے تو پھر کے سمان کے کرو گے ایڈا کا پیارا بزرگ سالو نہیں چاہیے تھا اس بزرگ کا پتا کافی عورتوں کو لگ گیا سب جائیں گے وہی ان کیوں گھر میں بیٹھی رہے پھر کہیں میں فلانا بزرگ اتنی تلاوت کیا کرتا تھا امام ابو عبنی رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھو ایک رمضان المبارک میں اکسٹھ قرآن کریم ختم کرنے کا معمول ہے ایک رات کو اور ایک دن کو اور ایک تراویوں میں ایک قرآن کریم اور متقی اتنا ہے پرہیزگار اتنا ہے اللہ والا اتنا ہے چالیس سال تک کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی چالیس سال انہوں نے کافی رحمت اللہ علیہ ہر رمضان میں ہر قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے سیدنا عثمان ذن الرائن سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے ایسی ایسی باتیں مولیوں کی کہ کوئی نہیں کرتا خاجہ مین الدین سستی اجمیری رحمت اللہ علیہ راجستھان میں تشریف لائے اکیلے تھے ٹبے پہ آ کے بیٹھے تو اکیلے تھے اتنی محنت کی اتنی کوشش کی اتنی تبلیغ فرمائی اللہ اللہ ایسی کی توحید کی سانس ایسی لگائی جس وقت اٹھا نبے لاکھ کافر مسلمان بن کے کرنا پڑ رہا تھا کال کر دیا ان حضرات کو امبال ضلع کے لوگ جانتے ہیں سائنس ہاں، توکل کے ساتھ آپ سب کا جو رحمت اللہ علیہ انی آدمی تھے ان پڑھ تھے اتنے پڑے ہوئے نہیں تھے بے اللہ والے بندے تھے جب کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی کرتا پڑھنے میں یا حدیث سے پاک میں تو فرماتے ہاں ہاں غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی لوگ کہتے ہیں حضرت آپ پڑے ہوئے تو ہو نہیں آپ کو کیسے پتا چلتا غلطی ہو گئی فرما جب صحیح قرآن کی کوئی تلاوت کرتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک صحیح پڑتا ہے میں دیکھتا ہوں آسمان کی طرف سے ایک نور آتا ہے آتا ہے آتا ہے اس کے سر پہ پڑتا رہتا ہے غلطی کرتا ہے تو وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے دہلی کے لوگ پانی پت کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شاہ شرف الدین گولی سا کلندر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بیس مار تک دلی میں فتوا دیا بے نظیر تھے اپنے زمانے کے استغرا کی حالت تھی بعد میں آ کے ہوئی وہ بھی اور ان مستورات سے بھی عرض کروں غالباً کیسٹ نشاد کراتی میں آئی کہ نہیں باقاعدہ کیسٹ ہے کا کلندر کے نام پر وہ آپ کو اپنے گھروں میں چلانی چاہیے خواتین کے لیے بہت اچھی ہے سب شاہ کلندر علیہ کے والد بہاول حق سکری ملتانی رحمت اللہ علیہ کے یا میں کرے تشریف لائے اور حضرت نے اپنی بیٹی کا نکاح تھا فخر الدین سے کر دیا وہ تھا کلندر کے والد تھے حضرت بہاول بہول زکری ملتانی رحمت اللہ علی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا حضرت بہاول حق نے دوسری بیٹی دینے کا ارادہ کیا نکاح میں شاہ باب الکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے برابر میں دوسری قبر کی زیارت کی ہوگی شاہ صدر الدین کی قبر ہے وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ابا میں اپنے بہن کا نکاح الدین سے نہیں ہونے دوں گا اب اگر تمہارا میرا زمانہ ہوتا تو ہم کیسے وامیاں بھوکے کو کیسے دیتے نہ کاروبار نہ دھندا نہ دکان نہ بنگلہ نہ کوٹھی نہ کوئی پڑا گا نہ کوئی چلا گا کچھ بھی کیسے دے دیں مگر معلوم ہے ساخت ردیون نے کیا کیا سارے کو سبحان اللہ کیسے لوگ تھے یار ساسد ردی ان میں اس وجہ سے نکاح اپنی ہمشیرہ کا اب نہیں کرنے دوں گا اس کا نفس ابھی نہیں مرا سب شاہ فرمانے لگے بیٹا بڑا نیک آدمی ہے میرا شاگرد ہے میرا مرید ہے اللہ والا ہے ٹھیک ہے کہنے لگے نہیں جی نہیں میں نے کل صبح دیکھا تھا حضر کی نماز کے وقت یوں کرتا ہلا ہلا کر کے ہوا پھانس رہا تھا جو صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا کو تلاش کرتا پھرتا ہو وہ ریاست کیسے کرے گا دین دن خوراسانی رحمت اللہ علیہ چلے گئے اپنے وطن اور وہاں علی ولی شاطرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی ہوئی حافظ جمال بی بی اب تو ایسے بے قدرے لوگ ہیں ملتان میں ایک دن بات آئی کہ بھی فلاں جگہ ایک لڑکی کا رشتہ ہے آپ سے قرآن ہے وہ تمہارے لیے بڑا اچھا رہے گا اور بڑا ہو رہا ہے بلکہ یہ کافی تیرا چبیلا پڑ واسطے کراچی بھیجنا رہے پنجاب کے سمینے سے اگر گھر کراچی بیچ لبیلا واسطے بے قدرے لوگ اب جمال رحمت اللہ علیہ جمال بی بی شادی کر کے موپانی پت میلے آئی گئی ساکر اندر پیدا ہوئے رو رہے ہیں رو رہے ہیں کسی بزرگ نے آ کر شاہ الدین کو گولی فا کے والد کو مبارکباد دی اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے مبارک ہو کہ نظر مبارک تو ٹھیک ہے پر ہمارا تو سونا آرام ہو گیا وہ تو چپ نہیں کرتا ہراسک ہو رہا ہے بچہ فرمایا کہ اچھا میرے پاس لاؤ تو بزرگ ہوں گے کوئی یہ لکھا کتابوں میں چمڑے کی چادر اوڑے رہے ہوئے تھے بہت اللہ والے تھے تو جب لائے گئے تو انہوں نے زور سے نہیں بچے کے کان کو ذرا سا دائیں طرف منہ لگایا ذرا سا بائیں طرف منہ لگایا کیا اچھا بہت تو لکھا ہے کہ بولی سا کلندر کے باپ نے والد نے کہا کہ حضرت یہ دمی مجھے سکھا دو پھر بھی تو رو پڑے گا کبھی یہ دم مجھے سکھا دو اب آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں اب ان سردیوں میں میرا کچھ گلا خراب ہوا میں نے ایک حکیم سے گولیاں لی گولیاں کھائی تو ذرا ٹھیک ہوا میں نے کہا یار حکیم صاحب کب تک تیرے پاس میں گولیوں کے لیے آؤں گا مجھے بتائی کہ میں بنا لوں گا کہنے لگا آج ہاں جی، گولی آپ سیکھ لیں میں چھٹی کر کے بیٹھ جاتا ہوں دنیا بہت آگے نکل گئی بھائی معمولی قسم کی گولی اس نے پان کی جڑ ڈالی ہوگی اور کیا ہوگا بتائی نہیں تو گوری شاہ قلم رحمت اللہ علیہ کے والد نے پوچھا کہ حضرت یہ پھر پر آپ تمہیں کیا کروں گا یہ دم مجھے بتاؤ اور بھائی کوئی نئی چیز دم تھوڑا ہی کی ہے تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے آپ کا ہے اور میری حافظ نہیں اتنی قرآن کی آفز ہے کہ اس بچے کو پیٹ میں لیتے روزانہ ایک ختم قرآن کا کرتی تھی آج میں کہتا ہوں پیٹ سے اگر اور رکھو حکیم بھی کہتے ہیں گرم چیز نہ کھلاؤ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں گرم دوا نہ دو گرم چیز نہ کھلاؤ ایسی چیز نہ کھلاؤ جس سے بچے کو نقصان پہنچے اور کراچی کے مسلمانوں اگر بچے کو بینگن کی گرمی تنگ کر سکتی ہے مسور کی گاؤں کی گرمی کر سکتی ہے اچار کی ترسی تنگ کر سکتی ہے گڑ کی حرارت تنگ کر سکتی ہے تو خدا کی قسم تھی اس کی روک تو بھی آ گئی اور جب وہ چلے میں پڑ گئی زندگی میں آ گئی اس نے قرآن پڑھنا بند کر دیا اور آدھی کی عادت ٹوٹی لاسی کا نہ ٹوٹا روئے گا تو کیا کرے میں نے ایک آپ اس کا میں پڑی ایک ہاتھ اس کام میں پڑی کسان کی بچہ خاموش ہو گیا آج آپ بچے کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر بچے کو دیکھ کر کہتا او ہو اس کی والدہ نے تار کھایا انہوں نے کہا حضرت بچہ بیمار ہے والدہ تو اتنی تکڑی ہے سمندر پار لگا کے جا سکتی ہے چار کھایا اس کی اما نے اور آئندہ مت کھائے بچہ بیمار ہے کیسا گرم چیز اما نے کھائی اندازہ لگاؤ ڈاکٹر کے کہنے سے یقین ہے واقعی جی واقعی دودھ کے ساتھ ترسی جاتی ہوگی نا دودھ کے ساتھ آرام چلی جاتی ہوگی گرمائش چلی جاتی ہوگی جاتی ہے چیز تمام گڑ کی حرارت جا سکتی ہے مسور کی دال کی گرمی جا سکتی ہے مرچوں کی ترخی جا سکتی ہے اور یہ کبھی یقین نہیں آئے گا چاہے ماں بچے کو جولی میں لے کر مردو کر کے قرآن پڑھ پڑھ کر سورت یا پھر پڑھ پڑھ کر دودھ پلائے خدا سے قسم اس بچے کے پیٹ میں نور کیسے نہیں جائے گا یہ بچہ ولی کیسے نہیں بنے گا جب ماں اپنے بچے کو ٹیلیویژن کے سامنے یو سی آر کے سامنے فلموں کی گیلری میں دودھ پلاتی ہے بنواس کیسے نہیں بنے گا بلی کیسے بن جائے گا اور آپ کی سروڑی تلاشی سیکھو دین متین سے قرآن نے سب کچھ بتایا ساری چیزیں ناپاک جلد شام ہونے بیان فرماتے جس نے بابا فرید الدین خطر گند رحمت اللہ علیہ کی ان کی والدہ کے سامنے بڑی تعریف کی کہ بڑا نیک ہے بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے سن رہی تھی اما کہنے لگی پترا تو ساری گلا ٹھیک ہے پھر میں نے بھی پوچھو میں ٹائی سال دودھ پلایا میرے کو کسم لے لو جو میں ایک دن میں وہ تو دودھ پلایا ہو آج ہمارے گھروں میں جھگڑے لڑائی بیماری بربادی اس کا سارے کا سارا یہ ہے کہ ہم نے بند بھی چھوڑ دی غلامی سرکار مدینہ کی چھوڑ دی عشق نہیں رہا محبت ختم ہو گئی اخلاق تمام کے تمام برباد ہو گئے خدا کا عذاب ہمارے گاؤں میں آ رہا تمام کر رہا تھا کہ یہ تمام سے تمام ایک بہت بڑا طبقہ اور یہ کرام کا تھا عبد الرحیم صاحب رائے پوری سب دو رحمت اللہ علیہ سارے رمضان میں تمام کے تمام رمضان میں یہ بیان ہے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا کہ پورے رمضان کے مہینے میں دو چپاتیاں کھائی پورے رمضان کے مہینے میں دو چپاتیاں کھائی تو دو روٹیاں نال روزہ بھی نہیں کھلتا طرح ایک ایک دن تو ہوں نا آم نمازیاں کا روزہ ایک وکرا مال حجرے بھی ہے اگر کسی رکھ کے سا میں ٹائم دیکھا اندروں پہلے جگ پی کے کے گھر دو صبح کرتی ہے پولیس والے پرہیز صبح کرتے ہیں مولوی رمضان شریف میں افطار کے ٹائم پرہیز کرتا ہے ادھر پکوڑے آ گئے پھر کبڈی کبڈی کبڈی جس جی چیز ہوتا کرے جا کے کیا کرو پٹ دے پٹ دے ایک برتن لے کے گیا کاٹے جانا حضرت نو دل بھی سوچتا کل نو روزہ ہی نہیں رکھنا دو چپاتیاں کھائیں شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ غنی چوبیس گھنٹے میں ڈیڑھ دو قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے ہر روز رمضان میں تو فرماتے تھے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے خود عرض کیا حضرت کمزوری آ جائے گی نکاہت آ جائے گی دو چار رقمے تو لے لیا کرو یوں چلا رمضان شریف بالکل تو جواب سنو فرمایا مولانا اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں ساری رات سارا دن فرمایا جنت کے پھلوں کا مزہ میرے منہ میں آتا رہتا ہے بالکل بھوک نہیں لگتی جنت کے آروں کا مزہ جنت کے انگوروں کا مزہ جنت کی کھجوروں کا مزہ مجھے جہاں آتا رمضان سے بھی مجھے قرآن پڑھتا ہوں کیسے کیسے لوگ تھے کس کس طرح اللہ اللہ کر کر کے اپنی زندگیاں بدل کی ان حضرات نے سنت کی تابے داری کرتے کرتے دلی میں آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے اللہ غنی کیا ہمارا خیال تو یہی ہے نا جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ درویش وہ ہے درویش وہ ہے جو کٹی لگا کر کے بیٹھے ڈنڈا لگا کر کے بیٹھے اور آج کل ایک اور غلط رسم نکل چلی ہوشیار ہو جاؤ ذرا عقل پیدا کرو جو بابا اٹھتا ہے وہ قبرستان میں جا کے کلی ڈالتا ہے پھر وہی لڑنے پہلے آنے جانے شروع ہو جاتے ہیں کام کرو مردوں کے پاس بیٹھ کر منشیات طرف بھی بنگ نہ پیا کرو علماء اکرام نے لکھا قبرستان میں جوتوں کے سمیت بھی داخل ہونا منع ہے یعنی جہاں اللہ والے مسلمان دخل کیے گئے ان جگہ کا بھی ادب کرو اور یہ عمم قبرستان کے کناروں پہ جا کر کے تھار بناتے ہیں تم سمجھتے ہو بابا قبروں کا کارا بیڑا بابا بیٹھ کر ایمان کا بیڑا گرک کرتا ہے ڈر نکل گیا خوف نکل گیا ورنہ ایسے اللہ والے لوگ تھے تخت و تاج والے بات والے لوگ ولی تھے خاجہ کچھ بدین بختیاری رحمت اللہ علی ولیوں کے ولی شہر میں انتقال فرما گئے وسیعت نامہ لکھا ہوا مل گیا میری نماز روازنا وہ آدمی پڑھا ہے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی سفر میں اگر میں بیماری میں دکھ میں درد میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی اور سنبھالنے کے بعد آج تک اس کی تکبیر اولا فوصلہ ہوئی ہو یعنی نماز تو کیا نماز تو کیا تصویر اولو کبھی اس کی قضا نہ ہوئی ہو ساری عمر میں اللہ والے نے اور فرمایا دوسری شرط یہ ہے میری سے زیادہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی اثر کی سنت کا گانا ہوئی ہو اللہ والوں کی باتیں ہیں یا ولیوں کی اور تیسری شرط بڑی اوکھی لکھی وہ یہ میری نماز نہیں وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی ماں بہن بیٹی گھر والی کے سوا کبھی بھی کبھی بھی کسی غیر محرم عورت پہ نگاہ نہ پڑی ہو کتنی اوکھی اوکھی شرطیں لکھی ہیں مشکل مشکل خواجہ قطب الدین بختیارے کافی رحمت اللہ علیہ نے جو پیر ہے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی ہے بہت بڑا مدال ہے بہت بڑا بزرگ ہے جنہوں نے یہ شرطیں لکھی ہیں دلی شہر ہے حضرت کا انتقال ہو گیا وہ لکھا ہے ہندوستان کی تاریخ میں ریل نہ تھی موٹر نہ تھے کار نہ تھی ہوائی جہاز نہ تھے ٹرک نہ تھے ٹریکٹر تو کہاں تھے کوئی چیز نہ تھی دو سواری صرف گھوڑا یا اونٹ یا پیدل یوں لکھا ہے قطب الدین بختیار کافی کا جنازہ پڑنے کے لیے کم سے کم دس لاکھ آدمی آیا ہوا अल्लाह کیا بات ہے فرما کل من अलई हाफान ويبقى وجه ربك ذل جلال والإكرام تمام جہاں فانی ایک اللہ کی ذات تمام چیزیں پانی یہی تو وجہ تھی کہ جناب صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے بیمار ہے صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن منگا لیا نہ معلوم کس وقت ضرورت پڑے گی حالات اچھے نہیں ہیں صدیق اکبر کی نگاہ پڑ گئی فرمایا بیٹی یہ کیا ہے عرض عباس کفن منگوا دیا ہے ضرورت پڑے گی سرمایہ خبردار اگر یہ کفن مجھ پہ ڈالا ابا اب تو منگوا لیا ہے اجازت دے دو فرمایا نہیں نہیں یہ کپڑا مدینے کی کسی پیڑوں کو دے دینا ہاتھ ڈال کر پردہ کر لے گی اپنی یتیم بستی کا سر چھپا لے گی میری جن کپڑوں میں ہاتھ ہو ان میں کو دفن کرنا ہے اور فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس لباس میں جن کپڑوں میں وہ بات ہوئی اور فیشن اور تو مردوں سنو جس نبی کا تم کرنا پڑتے ہو جس نبی کی شفاف کے بغیر تیرا گزارا نہیں اس نبی کا آخری وقت اس لباس میں آیا ہے جس میں بڑا پیمند لگے ہوئے خواجہ قطب الدین کا کافی رحمت اللہ کا شرط نامہ لکھا ہوا ہے کوئی بھی جلادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں کرتا کون پڑھائے ولیوں کی باتیں نرالی ہیں سبحان اللہ جلادے کی شرطیں لگا رہے ہیں چاہتے ہیں خالوں میں اللہ اللہ میں گزری ہے کوئی اللہ والا میرا جنازہ پڑھائے اصل مقصد اور ان اللہ والوں کا یہ ہے اور کوئی بات نہیں کوئی آگے نہیں بڑھتا کوئی آگے نہیں بڑھتا جب شام ہوئی ایک اللہ والا قریب آج رابے کے اور منہ سے کفل کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او خواجہ اور قطب الدین اور اللہ والے تجھے کیا ملا خود رخصت ہو گئے میرا رات کھول گئے میرا پردہ فاش کر دیا سمجھتا ہوں کسی کہہ گیا جانتا ہوں کس کو حکم دے گیا سارا دن میں نے کوشش کی میرا راز رہ جائے میرا پردہ رہ جائے تیرے سوا میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا میں کیسا ہوں میں کون ہوں میں کیا کرتا ہوں اب پھنس گیا ہوں اگر اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں میرا راز نہیں رہتا ہے شمس الدین الکمل اور آپ کے لگا سب سے درست کرو اور پڑھاؤں گا میرا مالک ہے آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں یہ اس وقت کا کسی مسجد کا خطیب نہیں کسی خانقاہ کا پیر نہیں کسی مدرسے کا مدرس نہیں معلم نہیں بیٹھا ہوا پڑھانے والا نہیں بلکہ اسی وقت کا حکمراں خواجہ شمس الدین التمس تھا جس میں یہ ساری شرطیں موجود تھی کہ اس نے ساری عمر خیر عورت کو نہیں دیکھا ساری عمر اولا فوت نہ ہوئی ساری عمر اثر کی سنتیں قدا نہیں ہوئی تو آپ بھی اپنی نظروں کو بچاؤ اپنے اپنے کانوں کو بچاؤ اپنی آنکھوں کو بچاؤ ورنہ قرآن کریم کہتا ہے کہ کال بھی قیامت کے دن میرے تیرے مخالف بن جائیں آنکھیں خود کہیں گی راہی ہم سے قرآن نہیں دیکھا خیر اور پیچاری کام کہیں گے قرآن نہیں سنا کجریوں کے دعوے ہم سے سنے پیر کہیں گے ہم سے مسجد کی طرف نہیں جاتا تھا بلکہ ہم سے چل کر فلموں میں گیا بنواز خانوں میں گیا بکواس میں ساری زندگی بسر کر دی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا اس لیے قرآن کریم ہے پر میں الیم لک بس کل منا اردو ہوں بس کا ساتھ ارجن ہوں بنا کر نو آنکھیں بھی پیر بھی ہاتھ بھی کان بھی تمام کے تمام قیامت کے دن جب مخالف بن جائے بتاؤ اس وقت کیسا کام چلے گا تو فرمایا اللہ آمنو و کانو نو پرہیزگار تھے یقین تھا سیدنا حسین سب کا دور اللہ تعالیٰ مسجد میں تقریب لائے قدم رکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے ہوش آیا کسی نے پوچھا اللہ والے کیا بات ہوئی کیوں فرمایا دربار الہی ہے قدم رکھتے ہی دل میں خوف آ گیا کوئی بے ادبی نہ ہو جائے آکم الحاطمین کا دربار ہے ڈر کے مارے خوف کے مارے بے ہوشی تاری ہو گئی سیدنا علی مرتدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا وضو فرما رہے ہیں رنگ پیلا پڑتا جاتا ہے زرد پڑتا جاتا ہے کسی نے پوچھا کوئی تکلیف ہے فرمایا نہیں آپ کا الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے کا وقت ہے ڈرتا ہوں بھی نہ ہو جائے مارا جاؤ امام سے العابدین الدین اللہ ساری رات نفل پڑتے ہیں سردی کا موسم ہے انگیٹھی میں کولے سلگا رکھے ہیں کولا چکھا سامان کو آگ لگی سب کو آگ لگی کمرے میں آگ لگ گئی لوگوں نے شور مچایا حضرت حضرت دروازہ نہ کھلا یقین ہو گیا کہ شہید ہو گئے جل گئے دروازہ توڑا اندر جا کے دیکھا حسین کا بیٹا مسلے پہ کھڑا ہو کے خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے پوچھا حضرت کیسے سامان جل گیا چھت جل گئی آپ نماز پڑھ رہے فرمایا ہاں بھائی میں اس آگ کا کیوں فکر کروں جس کو پانی بجھا دے میں اس آگ کا کیا فکر کروں جسے مٹی بجھا دے جس کو آگ نہیں بجھا دے میں اس آگ کی فکر میں کھڑا ہوں جسے عمل کے سوا کوئی شہ نہیں بجھا سکتا جهنم جلا دینے والا عذاب تباہ و برباد کر دینے والا عذاب اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کون ولایت نبھائے گا جنہوں نے ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو جنہوں نے حضور کے ساتھ ہو کر ساری زندگی بسر کی ہو صحابہ و کی عظمت کا اعتراف جنگل کے درندوں نے کیا جنگل کے درندوں نے کل کرنے والے کے صحابہ کی صحابیت کو مانا افریقہ کے گھلونے جنگل میں سیدنا نیر محاویہ سب کا دور کی خلافت کا دور ہے حکومت کا دور ہے بڑی عظیم شان ہے سید امیر معاویہ کی کے موقع پر جو آپ نے منہ مبارک اتروائے جو ناخون کٹوائے سارے کے سارے ایک طرف کے تمام کے تمام سید الامیر معاویہ کے پاس آخری وقت تک محفوظ تھے قرآن کا منشی حدیث کا منشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے دار امیر معاویہ سید ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا بھائی ہے یوں بیٹھا اپنی بہن کے پاس اور بہن پیار کر رہی ہے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے انگلیوں سے کنگی کر رہی ہے سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ان میں حبیبہ کیا کر رہی ہو عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے مجھے اس سے بڑا پیار ہے کرناؤں میں ابھی با تجھے تو اس سے پیار ہے کو یہ تو مجھے اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے کہ جبریل مجھے قرآن دے کر آسمانوں پہ نہیں جاتا پہلے اسے بلا کر میں اس سے لکھواتا ہوں کالی جمنے والے کے بعد سب سے پہلے امیر معاویہ کے علم میں قرآن آتا تھا میری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو پتا چلا کہ لشکر یا چھاؤں تو بلائے گا مگر جانور درندے بڑے صاحب ایسا آدمی کر کے درخت پہ چڑھ کر لگا دی اور جنگل کے شیروں ہاتھیوں کی توبت دیا لو ہم غلام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم یہاں پہ چھونی بلانا چاہتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جنگل خالی کر دو اور اگلی بات اگر بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے اگر صحابی کی عظمت سے واقف کو یوں کہنے لگا چوبیس گھنٹے کے بعد جو ملے گا قتل کر دیا جائے گا دھمکی دی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے میں سارے مارک لکھتے ہیں آم کی آم میں تمام جانوروں نے جنگل کو خالی کر دیا تو میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ اکرام بلا دربار رسالت میں جن کی رسائی ہوئی ہو جن کے جنازے حضور نے پڑھائے جن کے نکاح حضور نے پڑھائے او کراچی کے لوگوں جن کے بچوں کے نام حضور نے رکھے جن کے بچوں کو گھوٹی کی جگہ حضور نے اپنا لعاب دیا کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے چھ چھ مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی صحابہ کہتے ہیں جس گھر میں حضور کا ایک چکر ہو جاتا تھا مہینوں خوشبو آیا کرتی بڑے عظیم لوگ ہیں صحابہ کے بھی اللہ پاک نے ان کو نرالی عظمت عطا فرمائی ع اکرام صاحب کرام کی غلامی کر کے بنتے ہیں اس نقش قدم پہ چلتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دیا ہو <coughs> اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا اول اکرام کا خادم اور غلام بنائے اور اس مدرسے کا ہر وقت خیال رکھو اس کی خدمت کرو اس کی امداد کرو جہاں پر طالب علم اور اساتذہ قرآن کریم اور حدیث سے پاک اور دین کی کتابیں پڑھاتے ہیں یا پیج سے آپ کو کیس سے ملیں گی جو ملتان سے لائی گئی ہے دعا کے فوراً بعد تلاوت کی پہلی کیس ہے بھائی بیٹھے دعا ہوگی دوسری پڑھ کے دعا مانگو سارے اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم علی ابراہیم محمد ال محمد القماد ابراہیم حميد مجيد یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو فرما یا اللہ ہم سب کی سیاکاریوں کو فرما یا اللہ ہم سب کو توبہ استغفار نصیب فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما اساتذہ کی مغفرت فرما مسائی کے درجوں کو بلند فرما یا اللہ جتنے مسلمان قبروں میں چلے گئے سب کی مخصوص فرما یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما اس مدرسے کے ہمارے ملتان کے مدرسے کے مسجد کے جو خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان برکت کا فرما یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما اور ہمارے ساتھی ہیں رفیق صاحب